سیدنا ابو نملہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک یہودی آدمی آ گیا اور اس نے کہا اے محمد کیا یہ جنازے کلام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ کلام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تم کو کوئی ایسی چیز بیان کریں تو نہ ان کی تصدیق کیا کرو اور نہ تقزیب بلکہ اس طرح کہہ دیا کرو ہم اللہ تعالیٰ اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں بس اگر وہ حق ہوا تو تم نے اس کو جھٹلایا نہیں اور اگر وہ باطل ہوا تو تم نے اس کی تصدیق نہیں کی حدیث نمبر تین سو تین مسند احمد